ونصلي على نسلی الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب الرجیم لي صدري صدری و امري واحلل وحل من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو بہتر سے ایک سو البقرہ لیسن نمبر ٹوینٹی ون آیت number one seventy two two one seventy six صورت البکرا دیکھتے ہیں آیت نمبر ون سیونٹی ٹو سے ایک سو بہتر آ منو کلو ان ما رزقناکم ناکم للہ ان ان کنتم یا ہوتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو یہاں سے سبق کا آغاز ہے پچھلے سبق میں ہم نے اسی سے ملتی جلتی آیت پڑھی لیکن فرق تھا خطاب کا وہاں تھی بات یا یوہناس اے لوگو تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا حکم دیا تھا کہ کلو مما فلر تلال طیبہ اس میں سے جو زمین میں سے حلال اور طیب ہے اب یہاں بطور خاص ایمان والوں کو پکارا جاتا ہے ایمان کی نسبت سے یا ایوہ نہ آمنو اور یہ وہ پکار ہے جو ایک بندہ مومن کو سب سے پیاری ہونی چاہیے اس لیے کہ ایمان کی نسبت وہ نسبت ہے جس کی بنیاد پہ کل قیامت کے دن جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا اس کے برعکس دنیا میں انسان کچھ اور نسبتیں اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں کچھ اور ہی ان کو اچھا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کو شرف دیا وہ کیا ان کو ان کے ایمان سے پکارا تاکہ انسان اپنے آپ کو خوب چھان پھٹک کر دیکھ لے کہ کیا میرا ایمان کا دعوت سچا ہے کیا ایمان لانے کے بعد بھی ابھی پچھلی روایتوں اور پچھلی پابندیوں کا شکار تو نہیں ہوں تو لہٰذا کیا کرو کلو من تیجی بات کھاؤ پاکیزہ میں سے لفظ کلو امر ہے حکم کا ہے گویا کہ کھانے کی دعوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہے کہ اس نے کائنات کا دسترخوان بچھا کر لوگوں کو یہ نہیں کہہ دیا کہ اب خبردار اگر تم نے کھایا ہاتھ نہ لگانا نہیں بڑی شفیق اور محبت کرنے والی ماں کی طرح جو سارا دن محنت کر کے پکاتی ہے اور پھر بچوں کو کہتی ہے اب کھاؤ اور کوئی نہ کھائے تو بھی اس کا دل دکھتا ہے بدتمیزی سے کھائے تو بھی دل دکھتا ہے اور کھانے کے باوجود ماں کی بات نہ مانے تو بھی اس کا دل دکھتا ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پیار اور محبت سے کہتا ہے کہ کھاؤ تم بھی گویا کہ کھانا منع نہیں بلکہ اگر لفظ کلو پہ عمل کرنے کی نیت سے کھائیں گے تو یہ بھی اجر ہے ایک لقمہ جو انسان کے اندر جاتا ہے نیت کے فرق سے وہ لقمہ اس کے لیے یا تو اللہ کی نعمت بن جاتا ہے یا حساب کا سبب بنے گا ہر وہ لقمہ جو انسان اس نیت سے کھائے کہ میں نے کھا کر اللہ کے کام کرنے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے فرائض کو ادا کرنا ہے عبادات بجا لانی ہے حقوق العباد پورے کرنے ہیں تو ہر لقمہ انسان کے لیے اجر کا سبب ہے اور اگر یہ سوچ کے کھایا جائے کہ ذرا طاقت آ جائے اور خوب نافرمانی کے کام کروں اور ابھی تو یہ بھی کرنا ہے اور ابھی وہ بھی کرنا ہے تو ایسے ہر لقمے کا حساب کل دینا پڑے گا کھاؤ لیکن شرط ہے کچھ کیا شرط ہے پہلی چیز من طیباتی پاکیزہ میں سے کھاؤ طیب کھاؤ اپنا کھاؤ تو کسی اور کا نہ کھاؤ ناجائز طریقے سے نہ لو گلا سڑا نہ کھاؤ بیکار اور ردی چیزیں نہ کھاؤ صرف چھالیاں منہ میں ڈال کے چباتے نہ رہو اور صرف منہ میں چونگم ڈال کے جانوروں کی مماثلت نہ کرو کیونکہ ایک ایمان والے کا منہ ہر وقت نہیں چلتا بلکہ کھاؤ پاکیزہ کھاؤ مکھیوں والا نہ کھاؤ بھن بھن کرتی ہوئی مکھیاں جس پہ دوڑے اس کو نہ کھاؤ جو گلنے لگا اس کو اب بنا کے چاٹ بنا لو ایسا نہ کھاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیز پسند کرتے ہیں ہمیں بھی حکم دیا کہ طیب کھاؤ اور پیچھے ہم دیکھ چکے کہ طیب ذات ذات کے ساتھ طیب بھی اور بالکسب کمائی بھی کمائی بھی حلال کی ہو اگر دونوں میں ایک بھی شرط پیچھے رہی تو وہ طیب خبیص بن جائے گا پھر دوسری بات کیا کہی ماں رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا اس میں بڑا خفیف سا اشارہ ہے بہت لطیف اشارہ ہے کہ دوسروں کا نہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ دوسروں کے مال پہ کیوں نظر رکھتے ہو چوری ڈکیتی چھینا چھپٹی کر کے کیوں لیتے ہو یا حسد بری نگاہوں سے دوسروں کے زیادہ مال کو کیوں دیکھتے ہو جو ہم نے تم کو دے دیا وہ کھا لو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کتنا دینا چاہیے اللہ کے علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے یعنی بعض لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ان کو زیادہ دے کر اور بعض لوگوں کا ایمان بچا لیتا ہے ان کو کم دے کر کیسے کچھ لوگ زیادہ رزق پا کر زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں زیادہ نیکیاں کرتے ہیں ان کے مزاج میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ خوشیوں میں زیادہ کام کرتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں تو بہت بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں وہ اور عبادت بجال لاتے ہیں وہ اور نافرمانی سے بچتے ہیں کہ نہیں اللہ نے دی ہے شرم آتی ہے کہ اب نافرمانی کروں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ پا کر اپنا ایمان بھی کھو دیتے ہیں ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بظاہر وہ دنیا میں تھوڑے میں ہیں لیکن اصل میں تھوڑا دے کر ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کی گئی تو بس کھا لو جو تم کو دیا ہے اور اشارہ بھی یہ ہے کہ کوئی اور دے گا بھی کون ہے بھی تو وہی رزق نہ کم یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کھا لو اپنے رزق میں سے پھر تو انسان شاید اور ہی دعویٰ کر لیتا کہ شاید اپنا رزاق میں خود ہی ہوں ایک لفظ میں دونوں باتیں رزق نہ یہ جو لفظ نون کی کھڑی زبر ہے نا اس نے اصل بات کو جوڑ دیا بندے اور رب کی کوشش کو رزق ملتا اللہ کے حکم سے ہے لیکن کوشش بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہے اور بندہ لینا نہ چاہے پھر بھی نہیں ملتا اور بندے کا پورا ارادہ ہو کوشش بھی ہو لیکن اللہ کی حکمت یہ ہو کہ اس کو بھی نہیں دینا تو نہیں ملتا لہٰذا کبھی بھی کچھ ملتا ہے تو دو ارادوں کے ملنے سے ملتا ہے بندے کی کوشش کا ارادہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے کا ارادہ اس لیے جو ملے سوچو اس میں میرا حصہ کتنا ہے اللہ کا کتنا ہے بعض لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے بعض بہت تھوڑی کوشش کرتے ہیں بہت مل جاتا ہے لیکن بعض بیچارے خوب پڑھتے خوب محنت کرتے ہر کام وقت پہ کرتے لیکن نہیں کاروبار چلتا اصل میں بے بس کیا جاتا ہے انسان کو کیونکہ اگر ہر مانگی ہوئی چیز انسان کو مل جائے تو پھر انسان کسی کو خاطر میں ہی نہ لائے تیسری چیز آیت کی اللہ کھاؤ جو مرضی پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو دیا بس شرط کیا ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو کس بات پر کہ اس نے دیا اس بات پر کہ ہم پوری کوشش بھی کر لیتے تو نہ پاتے اگر وہ نہ دیتا اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں شکر اللہ کا اللہ کا شکر ہے یا جیسے الحمد ہے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ سارا شکر اللہ کا ہے لیکن یہاں شکر کے بعد لی آ رہا ہے واسطے کے معنوں میں بہت باریک سا فرق ہے لفظ میں یعنی شکر کرو گے تو للہ ہی اللہ کے لیے شکر کرو گے کیا مطلب ہے اس کا بندے کا رب کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ شکر کا تعلق ہے ایمان کا دوسرا نام ہی شکر ہے کیونکہ ایمان کا متضاد کفر ہوتا ہے اور کفر نہ شکری کو کہتے ہیں پہلے دل میں شکر آتا ہے پھر ایمان آتا ہے آگے ایک آیت آئے گی صورت نساء کی وہاں آپ کو ریفرنس نوٹ کراؤں گی پانچویں پارے کی آخری آیت ہے کہ اللہ اور کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر ان شکر تم و آمن تم دو شرطیں شکر کرو اور ایمان لاؤ وکان اللہ شاکر علیمہ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ شکر پہلے کہہ دیا ایمان بات میں حالانکہ ایمان لانے کے بعد عمل قبول ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے یہاں چھپا ہوا کہ پہلے دل میں شکر گزاری آتی ہے پھر ایمان آتا ہے انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جس کے لیے آپ کے دل میں نرم جذبات ہوتے ہیں آجزی ہوتی ہے آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں اس کو اپنی ضرورت میں سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو زبان سے کہتے ہیں نا کہ شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے بہت کام کیا یعنی جو کافر ہے نا وہ اصل میں نہ شکرے ہیں اور یہ نہ شکرہ پن اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بیویوں کا شوہروں کے ساتھ اور شوہروں کا بیویوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ بھی اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے طالب علموں کا استادوں کے ساتھ اور استادوں کا طالب علموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہر وہ دو لوگ جو کہیں بھی کسی مقصد سے ملتے ہیں نا وہاں شکر اور ناشکری کے رویے ہو سکتے ہیں اور شکر کا ایک لامحالہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نعمت بڑھ جاتی ہے صورت ابراہیم کی آیت غالباً سات آٹھ آیت ہے آئےت رَبُّكُمْ تم شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا تو شکر نعمت کو بڑھانے والی چیز ہے شکر نعمت پہ سٹیمپ لگوانے والی چیز ہے کیا اب یہ نعمت آپ سے چھینے گی نہیں کنفرمیشن کا سٹکر لگ جاتا ہے آپ کی نعمت پہ اب یہ نعمت نہیں جائے گی ان کن تم تابدون اگر تم صرف اسی کے بندے ہو اب یہاں شکر کو بندگی کے ساتھ ملا دیا اگر تو صرف اللہ کے بندے ہو نا اور اگر واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر شکر تو کرنا ہی پڑے گا کیا اشارہ ہے اس میں اصل میں اللہ تعالی مکہ میں موجود ان لوگوں کو غور کی دعوت دے رہے ہیں جو اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر اتنے خوش تھے کہ ان کا نام لے کر غلط کام بھی کرنے کو تیار تھے اور ان کے پنڈتوں اور پڑوختوں اور ربیوں اور پادریوں اور جوگیوں اور راہبوں نے جو چیزیں حرام کر رکھی تھی نا یہ اس کو حرام سمجھنے لگ گئے تھے اللہ نے حلال قرار دیا نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب چھوڑو ان کے بندے مت بنو بغیر کسی کراہت کے کھاؤ بغیر کسی رکاوٹ کے کھاؤ اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو بعض دفعہ لوگ عبادات میں بہت زیادہ اللہ کی بات مانتے ہیں اور میرا خیال ہے میرا غالب گمان ہے کہ عبادت گزاروں میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جو خرابی ہوتی ہے نا وہ رسموں اور رواجوں میں ہوتی ہے زندگی گزارنے کے طریقوں میں ہوتی ہے اور سب سے بڑا بت یعنی جس کو توڑنا بہت محال ہوتا ہے وہ باپ دادا کی پرستش ہوتا ہے آبا پرستی اتنا بڑا بت ہے یہ جب ٹوٹتا ہے نا تو معاشرے میں شور اٹھتا ہے آپ لوگوں کو روز بتائیں ہم نے قرآن پڑھا کیا سن کے آئے نماز کی باتیں تھی وہ کہیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہو آج کیا سیکھا صدقہ خیرات کرو ویری گڈ آج ہم نے روزے کی باتیں سنی حج کی باتیں سنی کوئی بھی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا گھر والے یا بیگانے اور آج کیا سنا یہ سنا کہ جو طور طریقے باپ دادا کے تھے ذرا ان کو سوچ سمجھ کے اختیار کرنا شاید کوئی درست نہ ہو ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے اندر سے ایسے لگتا ہے کہ ہلچل شروع ہو جائے گی یہ کیا بات ہے آپ نے کبھی اس کو عملی زندگی میں دیکھا ہو کہ کچھ لوگ اپنی انٹیک چیزوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں دس نئی چیزیں ان کے پاس آ جائیں گی نا لیکن وہ ایک جو پچھلی ہے نا وہ نہیں چھوڑتے اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کسی کو ماں کی نشانی کسی کو ساس کی نشانی کسی کو دادا کی کسی کو دادی کی نشانی بنا کے اور اکثر گھریلو جھگڑوں میں ساس اور بہو کے خاص طور پہ جو ابتدائی دنوں کے جھگڑے ہوتے ہیں نا اس میں یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ ساس کہتی ہے کہ جو بیس تیس سال سے تصویر اپنی جگہ سے ہیلی نہیں تھی تم نے کیوں ہلائی تم میرے گھر پہ قبضہ کر رہی ہو تم نے میرے گھر کو بدلنے کا ارادہ کر لیا یہ انسانوں کی کمزوری ہے وہی لوگ جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا آپ ان کی قدر نہیں کرتے لیکن جب وہی بزرگ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں نا تو وہ بڑے معتبر بن جاتے ہیں عام مثال ہے اپنے دور میں انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہوا پتھر تک مارے گئے اور آج سارے فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے کل ابراہیم کے لیے جس نے آگ جلائی تھی وہ انہی کے خاندانوں کے لوگ تھے اس وقت ابراہیم کسی کو اچھا نہ لگا علیہ السلام اور آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے اور آج ان کے نام لے کے نعتیں پڑھتے ہیں تو بات یہ ہے اس ایک آیت نے آپ کے ٹیبل کلاتھ کو آپ کے جائے نماز سے جوڑ دیا ہے آپ کھانا کھاتے ہیں تو ٹیبل کلاتھ بچھاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ چلیں ہم بالکل اس کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں یہ تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے یہ ایک دنیا کا معاملہ ہے یہ ہمارا ڈائننگ روم ہے اس میں ہم جو مرضی کریں یہ ہمارا معاملہ ہے اور یہ ہمارا پریئنگ روم ہے یہ ہم نماز پڑھا کرتے ہیں یہاں چند جائیں نماز خوبصورت سے رکھے ہوئے ہیں یہاں قرآن بھی ہے یہاں تھوڑا سا ہم عطر بھی لگا دیتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ اللہ نے ان دونوں کمروں کو ایک کر دیا پتا کیا چلا کہ انسان جو کھاتا ہے اس کا براہ راست اثر اس کی عبادت پہ پڑتا ہے کسی نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ فلاں کیا کھاتا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتا ہے کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے اسلام نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ پک کی چیزیں نہ کھاؤ اور مردار نہ کھاؤ ان سب چیزوں کے اثرات ہیں اور آج دیکھیے دنیا میں جہاں یہ آزادیاں ہوئیں وہاں کیا ہوا اگلی آیت کی روشنی میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلی آیت میں کہہ دیا کھا لو کتنا پیارا دین ہے پہلے بات کی کامن گراؤنڈ پہ سملیرٹیز کی بات کی جو چیزیں اچھی ہیں وہ کرو پہلے یہ کہا یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا اب کہا کہ یہ نہ کرو انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل ملخن لغیر اللہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو بس یہ چار پابندیاں ہیں پھر اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے کیا فمن تر رغی رباغن ولا عاد اور جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ نہ قانون شکنی کا ارادہ ہو ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کریں تو اس پر کچھ گناہ نہیں کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ایک اصول سمجھا دیا اور وہ کیا کہ جب لوگوں کو اللہ کا حکم دو اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاؤ تو پہلے اچھی اچھی باتیں کرو کلو کھاؤ مارزک ناکم وش کرو کھاؤ کھاؤ فوراً حرام سے بات نہ کرو ہم میں سے تو کچھ لوگوں کی ڈکشنری شروع ہی لفظ حرام سے ہوتی ہے یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی ناجائز یہ بھی مکرو یہ بھی یہ بھی یہ بھی بھاگ جائیں گے لوگ نہیں پہلے حلال بتا دیا اب کہا انما انما کا لفظ ہے نا یہ کلمہ حسر کہلاتا ہے حسار کرنا اردو میں اپنے سنا ہوگا لفظ احاطہ کرنا جہاں انما آ جاتا ہے نا بس اس کا مطلب ہے کہ اونلی دس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ایکسیپشنل یعنی اونلی دیز تھنگس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا قرآن کی آیت سے تو یہ چار چیزیں ملتی ہیں ہاں حدیث سے کچھ اور چیزیں بھی ملتی ہیں دیکھ لیتے ہیں اور پوری کائنات حلال ہے ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہ معلوم ہو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ ان چار چیزوں میں تو نہیں آتی گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں صرف چار طرح کی چیزیں حرام ہیں باقی سب کچھ کھاؤ بعض لوگ جب آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے آدم کیوں رکے نہیں ساری جنت حلال تھی صرف ایک درخت کوئی تو حرام کیا تھا نا تو ذرا سوچئے کہ آدم کو تو اتنی بڑی جنت میں سے ایک حرام کیا گیا تھا ہم پہ بھی تو اس پوری کائنات کے اندر سے صرف چار ہی چیزیں حرام کی ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت دین ہے یہ بھی حرام یہ بھی حرام کچھ بھی نہیں حرام انما بس یہی حرما علیکم حرام کیا گیا تم پر لفظ حرما میں بھی بات ہے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے بلکہ حرام کیا گیا کوئی پیچھے ہے جس نے یہ حکم دیا ہے اور حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں کوئی مفتی یا کوئی اپنی مرضی سے فتویٰ دینے والا فتویٰ نہیں دے سکتا اس کے پاس بھی پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا کیا المیتہ میتہ کس کو کہتے ہیں وہ جانور جو از خود مر جائے طبعی موت مرنے والا اسی کردوں میں مردار کہتے ہیں بغیر زبا کے خود بخود مرنے والا جانور میتا ہوتا ہے عموماً یہ چار قسم کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جانور بیمار ہو کے مر گیا بہت کامن بات ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور کی اپنی ہی رسی اس کے گلے میں گھوم گئی گلا گھٹ گیا تو مر گیا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ چرواہے کی چھڑی لگ کے مر گیا سٹک لگی تو مر گیا اور چوتھی ایک قسم ہوتی ہے کہ اوپر کہیں پہاڑی پہ بکری چل رہی تھی اور وہاں سے ٹانگ پھسلی اور گری اور مر گئی یہی چار لفظ صورت معدہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ حرام کیا گیا المیتا کون سا المنخنقت الموقوزت المتردیت الموقوز ایک وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا جانور سینگ لگا دے اس کی ساری تفصیلات صورت معدہ میں آئیں گی اور سورت بکرا مدنی دور کے آغاز کی صورت ہے اور صورت معاہدہ بالکل آخری صورتوں میں سے ہے گویا کہ حلال اور حرام کی تفصیلات وہاں جا کے دی گئیں ہمیں کہہ دیا کہ بس وہ جانور جس کا زبیحہ نہ ہوا ہو جس کو اسلامی کلی ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو نہیں کھاؤ گے اسلامی کلی ذبح کی دو شرائط ہیں یہاں ہلکا سا سمجھ لیں پھر صورت معاہدہ تک پہنچنے تک انشاءاللہ آپ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مزید سمجھ سکیں اسلام میں ذبح کرنے کی دو شرائط ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ کہنا کیوں وجہ بھی ساتھ ہی بتا دیتی ہوں کسی کی کوئی چیز ہے جیسے ادھر آپ کا پین پڑا ہو تو میں آپ سے کہوں گی کیا میں آپ کا پین لے سکتی ہوں ان کا پین ہے نا میں نے ان سے پوچھا ان کی اجازت لی میں آپ سے کہتی ہوں کیا میں آپ کی بک لے سکتی ہوں ان کی چیز تھی نا میں نے پوچھا تو جانور پہ اللہ کا نام لینا اصل میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا ہے کیا میں اس جانور کو حلال کر لوں میں کھا لوں اللہ تعالیٰ اس کو اور اس میں کیا بری بات ہے بچوں کو تو سارا دن محنت سکھاتے ہیں کہ پوچھے بغیر چیزیں نہیں لیتے کسی کی مرضی کے بغیر چیزیں نہیں لیتے تو اگر جس نے بنایا اگر تم اس کے نام لینے والے ہو اور اس سے پوچھ لیتے اس نے منع تھوڑی کرنا ہے کبھی منع نہیں کرے گا اچھا اب یہ نام لینے والا چاہے تو مسلمان ہو تو بھی ٹھیک ہے یہودی یا نصرانی ہو جو اپنے مذہب پہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان تینوں کے قریب اللہ کا تصور تو ہے نا اچھا جی یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط کیا ہے کہ جانور کے جسم سے فالتو خون بہا دیا جائے ایک رگ کٹتی ہے سارے جسم کی رگیں اسی میں سے گزرتی ہیں اس کو ہلکا سا کٹ لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جانور کو پھر وہ تڑپتا ہے تڑپنے میں اس کے جسم کا سارا گندا خون باہر نکل جاتا ہے اور جب بالکل وہ ٹھنڈا ہونے لگے تو پھر اس کی گردن کاٹ دو یہ کیوں کرنا ہے بھائی چلے پہلی بات تو میں سمجھ آ گئی کہ اللہ سے اجازت لی یہ خون کیوں نکالا اس لیے نکالا پہلی بات اللہ کا حکم ہے اور دوسری بات جو بہت بڑی لاجک ہے اس کی اور وہ کیا کہ خون کے اندر سارے جسم کی گندگی ہوتی ہے اگر آپ کہہ لیں نا کہ آپ کے سنک کے نیچے جو پائپ جا رہا ہوتا ہے نا جو کام وہ کرتا ہے نا اس کے اندر جو پانی گزر رہا ہے وہ آپ کی سبزی کی بھی چیزیں لے جائے گا آپ کے برتنوں کی چکنائی لے جائے گا یہی کام ہمارا بلڈ کر رہا ہے ہر وقت سارے جسم میں سیل ٹوٹتے رہتے ہیں پھوٹ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کہیں کچھ کہیں جرمز آگے خون سارا دن اس کو لے لے کے پھرتا ہے اور بالآخر اس کو جسم سے نکال دیتا ہے جی تو اب آپ بتائیے کہ گٹر کے پائپ کو کھولنا اور اس کے اندر سے گندگی بہانا کوئی ناپسندیدہ بات ہے آپ پسند کرتے ہیں رہے جو پسند کرتا ہے پھر رکھ لے بس یہ دو شرطیں ہیں اللہ کا نام لے لو اور خون بہا لو ایک میں روحانی فائدہ ہے اللہ سے تعلق جڑ جائے گا اور ایک میں سراسر تمہارا جسمانی فائدہ اب یہ دونوں کام کرنے والا مسلمان ہے تو بھی کھا سکتے ہو اور کوئی نان مسلم ہے جو کرسچین یا یہودی ہے تو بھی کھا سکتے ہو بس ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس میں اور اگر نہیں کھاتے تو جا کے دیکھیے ان لوگوں کی طبیعتیں اور صحتیں جو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جس میں ایسی ایسی بیماریاں جو پتہ ہی نہیں چلتی کہاں سے آ گئیں اتنا موٹاپا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وجہ کیا کہ اللہ کے قانون کو توڑا تو لہٰذا ہر علیکم کمل مردار تم پہ حرام ہے دوسری چیز ود دما اور خون دم خون کو کہتے ہیں دما ان سے یہ کون سا خون ہے صورت عال نام میں ہم پڑھیں گے دم مسفوخ بہتا ہوا خون ابھی ہم نے دیکھا جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون بہاتے ہیں نا تو بہنے والا خون حرام ہے کون سا خون جائز ہے جو سب خون بہنے کے بعد اینڈ پہ بالکل صاف خون رہ جاتا ہے آپ نے گوشت دھو کے رکھا تھوڑی دیر بار گئے تو اس میں پھر سرخ رنگ کا خون تھا اس کو اگنور کرو اس طرح یہ جو بعد میں خون رہتا ہے یہ گوشت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں اس میں سے آتا ہے اگر وہ نکل جائے تو خیر ہے حدیث کے اندر اس کے ساتھ جو چیز حلال ہے وہ کلیجی ہے کلیجی پوری خون کی بنی ہوتی ہے اب آپ کہیں گے دیکھیں یہ کیسا دین ہے ایک طرف منع کرتے ہیں ایک طرف صرف خون کی چیز کو جائز کرتے ہیں تو جو لوگ تھوڑی سی بھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کلیجی جس کو جگر یا لیور کہتے ہیں یہ ہمارے جسم کا فلٹریشن پلانٹ ہے اس جگہ خون گندہ نہیں ہوتا یہ خون کو صاف کرنے کا آلہ تو کہا بس کھا لو پھر اصل چیز خون نہیں تھی خون کی گندگی تھی اسی لیے سی فوڈ کھا لو ایسی کھا لو وجہ کیا ہے کہ فش بیچاری میں خون ہی نہیں ہوتا جب خون نہیں ہوتا تو اس کو ضبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسری چیز دم اسی طرح مردار جو سارے حرام ہیں نا لیکن دو مردے بھی جائز ہیں حدیث میں آتا ہے کسی کو معلوم ہے کون سے جی اور آپ بتائیں اور جی ٹڈی اس میں بلڈ نہیں ہوتا بیسیکلی آپ اس کی قسمیں نہیں پوچھیے گا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ٹڈی اور کلیجی اور تلی یعنی یہ حلال ہے دو مردے بھی حلال ہیں اور دو خون بھی حلال ہے پھر تیسری چیز وہ لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت لحم کہتے ہیں گوشت کو اور خنزیر تو سب کو پتہ ہے کیا آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال تو نہیں گزرا کہ میری زبان ناپاک ہو گئی ہے اور چالیس دن تک آپ پاک نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے لفظ سور بول دیا ابھی تو خنزیر بولا تھا چلیں سور بھی بول دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں اس لفظ کے بولنے سے زبان نہ پاک ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ چیز جس کو حرام کیا گیا اور وہ ہے خنزیر اس کو کیوں حرام کیا گیا اللہ ہی نے تو پیدا کیا تھا تو اللہ ہی نے تو کہا کہ نہ کھاؤ جس کی چیزیں وہی کہہ رہے نہ کھاؤ تو اعتراض کیا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا نا اب اس کے حرام ہونے کی حکمتیں اگر کسی کو معلوم کرنی ہے حالانکہ ضرورت تو نہیں ہوتی انسان کو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ہر سسٹم ہے جو انسان کے اندر ہے پگ کا اندر کا جو نظام ہے نا انسان کے نظام سے بہت ملتا ہے جب ہم خنزیر کا گوشت کھا لیتے ہیں نا اگر اس کے جسم میں کوئی جراثیم تھا نا وہ بالکل ویسے ہی جا کے انسان کو بھی لگ جاتا ہے پھر اس کی بیماری اس میں موو ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے آپ شاید اس کو اتنا نہیں سمجھ سکیں گے لیکن یہ میڈیکل کی اصطلاح میں بہت بڑی وجہ ہے بالکل سیم قسم کے دو لوگ ایسے ہی جیسے کسی ایک کے جسم سے جراثیم نکال کے دوسرے میں ڈال دیں اس کے علاوہ اس میں بہت ساری کباختیں گندا جانور ہے کیچڑ میں لوٹتا پوٹتا ہے بدبو آتی ہے اس سے مسام نہیں ہوتے جو پسینے کے ذریعے گندگی نکلتی ہے اس کی وہ بھی جسم میں ہی ہوتی ہے پھر اسی طرح اس میں اخلاقی خرابیاں بھی بہت سی ہیں یہ وہ جانور ہے جو اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے اپنی ویسٹ خود کھاتا ہے اپنی مادہ سے کسی اور سے زنا کرواتا ہے یعنی یہ ایسا جانور ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو موجودہ دور کی خرابیاں آپ کو سیکس کے ناطے سے دکھ رہی ہیں نا وہ ساری ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ انفیوز ہو گئیں خنزیر کے گوشت سے انسانوں میں جو کھائیں گے ویسے ہی کام کرنے کو دل جائے گا ہومو سیکشول ہوتا ہے یہ جانور اور بھی اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس لیے اس کو نجس العین کہا گیا بالکل حرام اب یہاں لہم کی بات ہے لہم کی بات ہے لیکن اس کی ہر چیز حرام ہے کیوں اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہم گوشتی تو کھاتے ہیں کبھی آپ خالی ہڈیاں خریدنے گئے یہ تو نہیں کہتے کہ ہڈی لانا ساتھ گوشت بھی لے آنا اب یہ کہتے ہیں نا گوشت لے آؤ ہڈی والا تو لحم الخنزیر سے مراد پورا ہی خنزیر ہے پھر اس کی کھال اس کے جوتے اس کا پرس اور اس کی فلان فلان چیزیں اس کی فیٹ جس کو لارڈ بولتے ہیں ان سب سے زیادہ کولیسٹرول لیول اس میں ہوتا ہے چکنائی میں بھی اور وہ سب چیزیں پھر اپنی جگہ پہ حرام ہو جائیں گی یہ تھی تیسری چیز اگلی چیز ہے اس میں وما اہل اب لغیر اللہ اور جو اللہ کے نام کے سوا پکارا گیا اس کو دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں وما کا لفظ حلہ سے ہے حلہ کہتے ہیں پکارنے کو کو ہا لام لام کس کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو وہ بھی اسی سے ہے کیوں اس کا لفظی معنی ہے پکارنا جب پہلا چاند دکھتا ہے نا پہلے دن کا چاند اس کو دیکھ کے ایک دم کیا ہوتا ہے چاند دکھ گیا چاند دکھ گیا پکار ہوتی ہے نا اسی طرح اس بچے کی جو پہلی آواز ہوتی ہے نا اس کو بھی حلہ کہتے ہیں تو لہٰذا حلال جس کو پکارا گیا ساتھ اس کے لی غیر اللہ واسطے غیر اللہ کے اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا جائے اور اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا جس کو اللہ کے نام کے بغیر پکارا جائے ابھی ہم نے اسلامی کلی ذبح میں دیکھا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اس ترجمے کو دونوں طرح دیکھیں تو پہلی صورت کیا ہے کہ اللہ کی بجائے کسی اور بزرگ کا نام لے دیا یہ فلاں پیر صاحب کی خوشی کے لیے ذبح ہو رہا ہے یہ ہو گیا اللہ کے سوائے کسی اور کا نام لینا اور دوسری صورت ہے کسی کا بھی نہیں لینا آج کے دور کا یہ مسئلہ ہے جو لوگ ریگولر سٹورز کا میٹ کھاتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا نہیں لیا تو کسی کا بھی نہیں لیا کوئی غیر کا تو نہیں لیا تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کا بھی نہیں لینا اور اللہ کا نہیں لیا تو بھی نہیں کھانا ٹھیک ہے یہ ایسی جیسے بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز آپ نے لے لی اب اس کی تین عموماً قسمیں ہوتی ہیں آپ اس کو سمجھ لیں ہلکا پھلکا سا یہ سارے مسائل آگے بہت جگہ آئیں گے اور اس میں سے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ سکیں گے پہلی بات اس کی کیا ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت اس غیر کا نام لیا جائے مثلا کسی خاص موقع پہ کوئی کسی امام کے نام پہ بکرا ذبح کیا اور کہا یہ امام صاحب کی طرف سے بکرا ہے یا ان کے لیے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ حرام ہے اور ایسا جانور میتا کہلائے گا کسی حصے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ کسی جانور کو تقرب الہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے یعنی اللہ کے سوا کسی اور اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے لیکن ذبح کے وقت نام اللہ ہی کا لیا جائے یہ بہت عام شرک ہے اس قسم میں سب سے زیادہ شرک یہ ہوتا ہے نام اللہ کے لیتے ہیں لیکن جاتے وہ کسی قبر پہ ہیں ذبح کرنے کتنا سفر کر کے ساتھ بکرے کو بھی چلاتے ہیں پتہ نہیں یا کیسے جاتے ہیں دور دور اور وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں اللہ کے نفس وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے منت مانی تھی کہ میں بوانا نام کی وادی میں جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا یہ مکہ سے تھوڑی دور ایک وادی ہے تو اب کیا میں اپنی وہ منت پوری کر لوں آپ نے پوچھا کہ تو نے یہ منت کیوں مانی کہا ایسی بس وہ جیسے بندہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے نا تو سوچتا ذرا کوئی مشکل کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کام کر دے گا آپ نے کہا کیا وہاں کوئی قبر ہے کہا نہیں اللہ کے نبی کوئی کنواں ہے جس کو لوگ بابرکت سمجھتے ہیں کہا نہیں کوئی درخت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں نہیں یعنی اپنے پوری تحقیق کی کہ کیا وجہ کہ یہاں سے نکل کے تم وہاں جا کے کام کر رہے ہو کہا کچھ بھی وجہ نہیں بس میری منت تھی کہا جاؤ پھر اس کو برا کرو کیا پتہ چلا کہ بلا وجہ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا اور بکرے اور چھترے ذبح کرنا یہ غلط ہے اور بعض لوگ تو حرم کے اندر کھڑے ہوئے فون پہ یہ باتیں کرتے ہیں سنے گئے کہ فلا مشکل آئی ہوئی ہے جا کے ذرا داتا صاحب کے ایک بکرا چڑھا کے آؤ کھڑے کہاں اور کر کیا رہے ہو بات تو لہٰذا یہ دوسری قسم ہے تقرب کسی دوسرے کا اور اس میں خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ بزرگ صاحب کی قبر پہ ہم کر رہے ہیں زبا یہ خوش ہو جائیں گے تو لے اللہ سے دیں گے تو یہ بھی زبیحہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اسی طرح ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے کسی جانور کو کان کاٹ کر اس کے جسم پر کوئی علامت لگا کر تعظیم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مکہ والوں کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی جانور پیدا ہوتا تو فوراً اسی کا کہتے یہ لات کے نام کا ہے بال فرض تو لات کے نام کا ہونے کی ایک علامت تھی کہ اس کے کان کو تھوڑا سا چیر دیتے تھے تو وہ لٹکتا رہتا تھا ساتھ اب وہ ان کے کلچر میں فیمس تھا جہاں بھی کان لٹکتا ہوا جانور دیکھا تو مثال لے لیجئے کہ سمجھ لیں کہ یہ لات کے نام کا ہے کسی کے کٹ لگا دیتے تھے کسی کے کچھ اور کر دیتے تھے اور پھر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے نہ ان سے دودھ نکالتے نہ ان کو ایزا سواری استعمال کرتے تو اس کو کاٹ کر اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیتے یہ بھی حرام ہے ان تینوں قسموں کو آگے ہم پڑھیں گے بہیرہ صاحبہ اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں من بحیرت ولا صاحبہ نہ اللہ نے کوئی بحیرہ بنائی نہ صاحبہ بنائی ایک سو تین نمبر آیت ہے صورت اللہ نام کی تو بہرحال وما اہل علی غیر اللہ اب اس میں دیکھیے ہر وہ نظر و نیاز آتی ہے جو کسی دوسرے کے نام کی ہو چاہے جانور کاٹتے وقت آپ ایسی کام کریں چاہے آپ حلوہ پکا کے اس پہ کچھ ایسی نظر و نیاز کریں کوئی کھیر پکائیں اور اس کو گیارہویں والے دن اس لیے کہ آپ نے گیارہویں کو کھائی تو بھینسیں نہیں مریں گی اور اس قسم کی بہت ساری کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے منع کرتا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ تھے تو انہوں نے اپنا ایک بت نصب کیا ہوا تھا اور اس طرف جانے کا وہ ایک ہی راستہ تھا دو لوگ وہاں سے گزرے اور جو بھی گزرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اس بت کے اوپر کچھ چڑھاوا چڑھا کے جاؤ کچھ بھی بھینٹ نظر دے کے جاؤ اس نے کہا میں نہیں دیتا اس کو کچھ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس بت نے کچھ کیا ہے اس نے کہا کچھ بھی دو یہاں سے مکھی پکڑو اور اس کو مکھی کو چڑھا دو ورنہ تمہیں جانے نہیں دیں گے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مکھی پکڑی اور کہا یہ تمہارے بت کے نام پہ اور اس کو جانے دیا انہوں نے دوسرا شخص اٹک گیا کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا مکھی بھی میرے رب نے پیدا کی ہے میں اس کو بھی نہیں کروں گا اس بت کے نام پہ بھینٹ انہوں نے اس کو مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور دوسرا ڈٹا رہا تو وہ جنت میں چلا گیا صرف بات کہنے کی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جہاں پیٹ کا مسئلہ آتا ہے نا وہاں قانون بڑے ہی ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ان کی کوئی نیت تھوڑی تھی بس کھانا پکاتے ہوئے سامنے رکھ لیا تھا اور بس بیٹھ کے دعائیں کی تھیں اور اس پہ کچھ پڑا تھا اور بھوکے ماری تھیں اور کیا اور کہانیاں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن غیر ان ولاد اور جو کہ مستر کر دیا جائے تو پھر کیا کرے پھر تین شرطیں ہیں اب آگے پھر دیکھیے گا حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن مشروط پہلی بات ہے استرار کون سی کیفیت ہے کہ جب جان جانے کا ڈر ہو بھوک کی وجہ سے ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں خواہش کی وجہ سے نہیں کہ میں تو میکڈونلڈ کے بیف برگر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی بس میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس کی خوشبو سونگ لوں تو بس مجھے تو کھانا ہی ہے یہ مجبوری نہیں ہے کیونکہ جب شوق مجبوری بن جاتا ہے نا تو پھر بہت سارے قانون ٹوٹتے ہیں اس طرار کیا ہے کہ وہ کیفیت جب پیٹ اندڑیوں کو جا کے لگ جائے بہت مستر ہو ایک تو اپنا یہ مستر ہونا اور دوسرا یہ کہ کوئی گن پوائنٹ پہ روک لیتا ہے کھانا پڑے گا تو کیا کیا جائے تو تین شرائط ہیں جو کوئی مستر ہو جائے تو کیا کرے پہلی بات کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو بھوک یا پیاس کی وجہ سے جان بن پہ بنی ہو بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو دوسری بات یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی نیت نہ ہو غیر باغن باغی نہ ہو اردو میں بولتے ہیں نا لفظ باغی بغاوت کرنے والا نہ ہو کہ دیکھتے ہیں فن ہے مزہ آئے گا کچھ نہیں ہوتا کون ہے جو ہمارے آگے بولے گا اور کچھ ایسی بات اور دس اینڈ دیٹ اور تیسری شرط ہے ولا دن حد سے نہ گزرے کہ ایک تو گھونٹ پینے سے جان بچ رہی تھی تو اس کی جگہ چھ سات گھونٹ پی لیے ایک نوالے سے جان بچ جاتی کہ چلو وہاں تک وہاں جائے جہاں تک کھانا مل جائے گا حلال تو اس کی جگہ زیادہ کھا لیا یہ تین شرائط ہوں گی تو کہا فلا اسما علیہ پھر گناہ نہیں ہے اور گناہ پھر بھی ہوتا ہے لیکن اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے یعنی یہ وہ گناہ نہیں ہے جو قابل مواخذہ ہے ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی اتنی بات کہہ کر پھر کہا دیکھو تم اتنی نافرمانیاں کرتے ہو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا وہ ہے ہی مہربان وہ معاف کرنے والا ہے اس لیے تم اس کو غصہ نہ دلاؤ اب یہاں میتا کی بات آئی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بندوق کی گولی سے شکار کیا جائے تو کیا جائز ہوگا اس کا بھی یہی کام ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو گولی کو چلایا جائے گا اور جب جانور گر جائے تو پھر اس کی گردن کاٹ کے خون کو بہایا جائے گا یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم صورت معاہدہ میں کریں گے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو پھر اس کے بعد خون کی بات ہوئی تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دوسرے کا خون لیا دیا جا سکتا ہے کہ نہیں جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ مجبوری ہے حالات ایسے ہیں حالت ہے جان بچانے کا ڈر ہے تو ٹھیک ہے یہ نہیں کیونکہ اپنی صحت بنانے کے شوق میں کہے کہ میں خون لے لوں دوسروں کا خون پیتے رہے ویسے ہی لوگ دوسروں کا خون بڑا پیتے ہیں ہاں جلاتے اور کڑتے رہے خود بھی جلتے ہیں اور کڑتے بھی ہیں اگلی آیت میں اب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی حلال اور حرام کی تھی اور اس کے فوراً بعد کیا بات آ گئی کہ ان انزل اللہ من انب بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے وہ یشترو نبی سمنن اور اس کے ساتھ تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں علائ کما یا کھلو نفی بتو یہ لوگ نہیں اپنے پیٹوں میں بھرتے مگر آگ ولا یو کلی محم اللہ اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ولا یو اور نہ ان کو پاک کرے گا ولاحم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ربط کیا ہے دونوں آیتوں کا پیچھے حلال اور حرام کی بات تھی اور یہاں کہا کہ جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں تو ان کو پھر تین قسم کی سزا ملے گی کیا ربط ہے اور وہ ربط یہ ہے کہ یہی ہے وہ باتیں اور یہ وہ مضمون ہے جس میں اکثر علم والے دوسروں سے ڈر جاتے ہیں یہود کے علماء میں یہ مرض تھا کہ لوگوں سے رشوت لے کر ان کی مرضی کے فتوے دیا کرتے تھے تورات کی آیتوں میں تحریف کی اور اس لوگوں کی خواہشوں کے مطابق اس کو بنا دیا اور اس کے بدلے میں نذرانے وصول کیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے علماء کو تمبیخ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے کام نہ کرنا کیونکہ تمہاری پاپولیرٹی کا گراف گر جائے گا لوگ تمہیں پسند نہیں کریں گے پھر لوگ تمہیں بلائیں گے نہیں کہ آپ تو بڑے سخت مسئلے دیتے ہیں آپ کا مجمع کم ہو جائے گا ہزاروں کی بجائے چند لوگ آپ کے پاس آئیں گے اللہ تعالیٰ کریں جو مرضی ہو جائے تم نے حرام کو حلال کر کے نہیں دکھانا اور لوگوں کو بیجا قسم کی تسلیاں نہیں دینی لہٰذا ان الزین یکتمونا جو کوئی بھی چھپائے گا مانزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا یہاں احکامات کی طرف اشارہ ہے اور خاص طور پہ حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں ان کی بات ہو گئی کہ تم نے اپنی مرضی سے نئی نئی شریعتیں نہیں بنا لینی باطل رسموں کو جائز قرار دینے کے لیے لوگوں کو جھوٹی تسلیاں نہ دو کہ کچھ نہیں ہوتا خیر ہے خیر ہے نب سے سلم کی ایک روایت ہے کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس کو معلوم ہو اور اس کے باوجود اس نے چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی آپ نے کبھی دیکھا ہو گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے تو کیسے بیچارے کے منہ میں اتنا موٹا بکل سا ہوتا ہے اللہ اکبر قیامت کے دن یہ آگ ڈلے گی تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ آج کے دور میں بہت نرمی آ گئی لوگوں کے اندر دیکھیے خود ہر وقت حرام حرام کے فتوے نہیں دینے چاہیے لیکن ایک دین دار کے پاس جب کوئی شخص مسئلہ لے کے آئے یا پوچھے تو کلیئر بات کریں یہ جو دو باتیں ہوتی ہیں نا گو مگو کی بات یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک یہ درست نہیں ہوتی کیونکہ حرام اور حلال کا تعلق ہے نا تو لوگ جو ہیں اگر غلط چیز کھا لیں گے تو ان کی عبادت ضائع ہو جائے گی ایسے لوگ پھر دوسروں کے لیے کل قیامت کے دن بہت ہی زیادہ تکلیف کا سبب ہوں گے تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں غلط نہیں بتانا کوئی ہم سے نہ بھی پوچھے ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے مہذب انداز سے اس کو حقیقت بتا دی جائے آج کے دور میں کیا کہتے ہیں مسئلوں پہ بات نہ کرو مجھے یہاں سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ایک شخص آئے ہمارے پاس وہاں ہیوسٹن کی بات ہے تو میں اندر تھی میں مجھے آوازیں آ رہی تھیں باہر سے تو انہوں نے آ کے کہا کہ اور میں مر گیا کتاب ہے چھوٹا سا بکلٹ ہے تو ان کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک سی ڈی بھی ہے تو آپ کو سی ڈی چاہیے تو کہتے ہیں کہ میں وہ سی ڈی ہی سن کے آیا ہوں ان کو نہیں پتا کہ میری سی ڈی ہے یا میں نے کہی ہے یا کون ہے وہ بالکل ایک نیا شخص تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے سنی تو کہنے لگا کہ یہ جنہوں نے بھی کی ہے نا اگر وہ بیچ ایک جملہ نہ نہ بولتی تو میں اس کی پانچ سو کاپیاں کرا کے بانٹتا مجھے اتنی اچھی لگی ہے اب میں نے اندر سننا تو میں تو ڈر گئی اور آف کورس بندے کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت ہی ایسی غلط بات کی کہ جس کی وجہ سے خیر مطلب کم ہو جائے گی واٹ ایور تو قصہ مخصر جو باہر بات ہو رہی تھی پوچھا کہ بھائی کیا بات انہوں نے کہہ دی تو کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے وہ یہ نظر نیاز کی بات کر دی ہے اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے کہا کہ تو یاد آئے کہ وہ بکلیٹ جب پڑھا میں نے اس آپ لوگوں نے سنی ہوگی سیڈی اکثر لوگوں تک وہ پہنچی تھی تو اس میں بکلیٹ میں وہ شخص جو ایک مرتا ہے اس کی فرضی موت ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں جو نظر نیاز بھی دیتا تھا وہ بھی میرے کام نہیں آئی وہ میں نے کوئی سینٹینس پڑھا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ یہ جملے کی وجہ سے میں نہیں بانٹوں گا کہ لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے پھر جو لوگ ان کے بس انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ آپ اس کیوں سمجھتے ہیں یہ تو ایک ایسی بات ہے اور یعنی آپ اس جملے کو نکال دیں کہتا نہیں جی میں اب اپنی سی ڈی بنا لوں گا میں بھی تقریر کرتا ہوں اور پھر پتہ چلا بعد میں میں حیران ہوئی وہ اپنے کچھ کارڈز وارڈز بھی دیکھے گئے وہ شہر کی بڑی معروف ایسی مسجد تھی جو باقی ساری چیزوں میں یعنی مشہور ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جی عقیدے کی بات ہی نہیں چھیڑتا ہم نے نہیں کبھی عقیدے کی بات کی لوگوں سے لوگ پہلے ہی نہیں مسجدوں میں آتے اگر ہم نے یہ باتیں شروع کر دیں تو پھر لوگ بالکل نہیں آئیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کتنے لوگوں کو بلانا ہے بہت ساروں کو بلانا ہے یا بہت اچھوں کو بلانا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی اس میں شدت بھی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگوں نے ایک دوسری بات کی کہ جب بات کریں گے اسی موضوع پہ کریں گے موقع ہو نہ ہو ہر چیز کو اس پہ لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لینا خاص طور پہ یہاں بات ہو رہی ہے فائدے لینے کی کہ ویش ترون بھی سمن قلیلاً قیمت لے لیتے ہیں اس سے وہ قیمت پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے عزت کی صورت میں ہو سکتی ہے عہدے کی صورت میں ہو سکتی ہے حکومتی عہدے پیش ہوتے ہیں ایسے دینداروں کو کہ آئیے آپ ہماری اسپیچ سے پہلے تلاوت فرمائیں کیونکہ انہوں نے کچھ کہنا تو نہیں نا تو لہٰذا کسی قسم کا فائدہ کوئی پروٹوکول اگر مل جائے تو یہ سمنن قلیلہ ہے اور یہی بات پیچھے گزر چکی اور اسی سے ہم نے بات دیکھی تھی کہ تعلیم دے کر اجرت طے کر کے لینا وہ بھی درست نہیں ہے اجرت کسی کو دین سکھا کر کیا اس پہ اجرت لی جا سکتی ہے اس کے اوپر دو باتیں ہیں کہ کوئی لے دینی ہونی چاہیے کہ اتنی لی جائے گی اور اتنی لی جائے گی اور دوسری یہ کہ پرسنل لیول پہ نہیں لی جا سکتی یعنی بیت المال سے ملے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیز موجود تھی کہ علماء کے وظائف بیت المال سے آتے تھے یعنی عالم لوگوں سے خود نہیں مانگیں گے گھر گھر جا کے یا ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں دے دو اور ادھر اور یہ اور وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پھر بہت اور نہیں ہوگا جس طرح دنیا کے باقی کاموں میں ہوتا ہے پھر فرمایا اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو لائی یا کلون فی بتون النار تو ایسے لوگ نہیں ہیں وہ مگر اپنے پیٹوں میں آگ کو ڈالنے والے یہ تو دنیا کی آگ تھی نا دیکھیے مال ہے اور وہ دنیا میں آگ اللہ نے کہہ دیا اور دوسری سزا کیا ہے ولا یو کلی مہم اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ولا یو ہم اور نہ ان کو پاک کرے گا ولا عذاب و اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے کلام نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بالکل بات نہیں کرے گا نہیں پیار والی بات نہیں کرے گا محبت سے کلام نہیں کرے گا ڈانٹ ٹپٹ تو اللہ تعالیٰ کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سزا انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے بات بھی نہ کرے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا گناہوں سے تذکیہ بھی نہیں کرے گا وَلَهُ لہ مذاب اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اولائک الذین اشتروا طب بالخدا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو مغفرت کے بدلے فما فماسورہ النار تو کتنا صبر کریں گے وہ آج آگ پر آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر اتنی شدت ہے کہ انسان حقیقت میں اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگ جاتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے پیٹ میں آگ جا رہی ہے تسکیہ نہیں ہوگا درد ناکذاب ہے اور انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی کیسے کہ وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا وہ تو ان کو جنت میں لے جاتا لیکن انہوں نے دنیا کے نفع کو لے کر ہدایت کی بجائے گمراہی لے لی سیدھی راہ پہ جاتے جاتے غلط ٹرن لے لیا اور آج آگ پہ صبر کیا جائے گا فماس النار کس قدر صبر ہے ان کا آگ پر یعنی دنیا میں تو صبر کر ہی نہ سکے اپنے نفس پہ قابو ہی نہ پا سکے آج کتنا صبر کریں گے کیوں ہوا یہ سب کچھ سزا کس چیز کی ہے ذالک بین اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس واسطے ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لفی شقاق بعید البتہ وہ زد میں ہیں دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے کس بات کی سزا ہے یہ دین کو بھیجنے کی سزا ہے اللہ نے اتنا پیارا دین دے دیا کتاب دے دی حق کے ساتھ اتار دی لیکن نہ خود کتاب کے پاس اس طرح سے گئے کہ اس سے صحیح مسئلہ لیتے اور نہ لوگوں کو جانے دیا آپ اس آیت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے ماحول میں ذرا دیکھیں تو کتنے پرسنٹ لوگ براہ راست خود قرآن پاک سے یہ آیتیں پڑھتے ہیں یہاں یہ مضمون آیا ہے آگے صورت معاہدہ میں آئے گا اور پھر صورت الانام میں آئے گا پھر اس کے بعد بیچ کے پاروں میں آئے گا تقریباً چار دفعہ تو قرآن پاک میں بہت کھل کے یہ مضمون پیش کیا گیا ہے کتنے لوگ ہیں جو براہ راست قرآن پاک سے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں تو اشارہ ہوتا ہے نا لیکن یہی مضمون ہم کتاب التوحید میں تفصیل سے پڑھتے ہیں آپ میں سے جو بھی لوگ سنتے ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ کورس کے ساتھ ہم آپ کو جو کتابیں کرواتے ہیں اس میں ہر موضوع کو پھر تفصیل سے کرتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہاں چونکہ یہ بات چھڑ گئی ہے نا تو ضرورت ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہو ہمارے یہاں تو بس ایک ہی معروف بات ہے نا کہ کسی کی قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرنا بس اور چونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور ہمارے گھروں میں ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے تو ہم مواحد ہیں لیکن علم کے ساتھ انسان کے جو ذہن پہ دھول پڑی ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مطلب راستہ بنا دیتا ہے تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نزل الکتاب اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری تھی اس کو عام کریں اس کو کھولیں اس کو پڑھیں اس وقت میرے اور آپ کے سامنے یہ قرآن ہے نا تبھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا ورنہ بتائیے ایسے موضوعات پہ کتنے کو لوگ ہیں جو درس کرتے ہیں کتنے کو لوگ ہیں جو جمعے کے خطبوں میں یہ بات کرتے ہیں کتنے کو لوگ ہیں جو اسپیشل پروگرام ایسے ارینج کریں اور صرف اسی ٹاپک پہ بات کریں بہت کم کیونکہ یہ باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی لوگ بس فضائل سننا چاہتے ہیں یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب یہ کر لو تو اتنا کچھ ہوگا اور اسی کتاب سے دوری کی وجہ سے ان الزین اختلف و فل کتاب جب کتاب میں اختلاف ہوتا ہے تو لفی شقاق بعید دور جا کے پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے شقاق اور ایک ہوتا ہے شقاق بعید دونوں کا فرق کیا ہے لفظ شقاق شق سے ہے پیچھے گزر چکا شق ہو گئی قبر شک ہو گئی شین قاف قاف شک نہیں شق پھٹ پڑنا الگ گروہ بن جانا شقاق کیا ہے آپ کو اپنے اس کلاس روم میں آنا تھا کسی کو آنا تھا اور آپ نے ایڈریس سمجھا دیا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسی سینٹر میں گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سبزی والے سے پوچھ لیں کہ جی نور القرآن انسٹیٹیوٹ کدھر ہے ادھر نہیں ہو تو ادھر مسجد والوں سے پوچھ لیں بھٹکے ہوئے تو ہیں لیکن آ جائیں گے وہ یہ ہے شکاک تھوڑے دور تھے لیکن آ جائیں گے اور شکاک ام بعید کے کہ کسی نے ایڈریس سمجھنے میں غلطی کی آنا آپ کے پاس تھا اور وہ بالفرز اسٹوپنر کی کسی گلیوں میں گھومتے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ادھر کوئی نور القرآن کے نام کا انسٹیٹیوٹ ہے ہمیں وہاں سیکھنے جانا ہے تو وہ کیا ہے شقاق بعید لوگ گمراہیوں میں ہوتے ہیں آ جاتے ہیں واپس لیکن اس قسم کی گمراہیاں جس میں مال بھی آنے لگے نذرانے بھی آنے لگیں باپ دادا کی محبتیں بھی ہوں لوگوں سے بابا بھی ہو ہر وقت پیسے ہی پیسے ادھر سے آؤ کوئی مر جائے تو سمجھیں کہ لاٹری کھل گئی ہر موقع پہ اب ضرورت پڑ گئی بلا رہے ہیں تو پیسے غسل ہے تو اس کے پیسے ختم پڑھا رہے ہیں تو اس کے پیسے دعوتیں کھانے یہ سب کچھ کیا ہے شکا کہ بعید تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے تو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 يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد